سنتے ہیں لیلا کا یہ دستور تھا چکٹی گھماتے گھماتے ایک دم سے وہ چونکا مجنو آ گیا اور چکٹی کو بھول تیر کے موافق ڈیوڑی کی طرف بھاگا جب وہ فاٹک میں کھڑا تھا تو دیکھا کہ سابرا بھی برابر آ کھڑی ہوئی ہے ذاکر یہ مجنو ہے اور کیا مجنو ہی تو ہے گریبا چاک بال بکھرے ہوئے ایک ہاتھ میں پیالہ دوسرے ہاتھ میں اینٹ پیر میں زنجیر کے چلنے میں چھن چھن کر رہی تھی رک کر کھڑا ہوا سنتے ہیں لیلا کا یہ دستور تھا بھیگ دیتی تھی جو آتا تھا گدا ایک دن مجنو بھی کاسا ہاتھ لے جا پکارا کچھ مجھے للہ دے آئی لیلا اور سبوں کو کچھ دیا ہاتھ سے مجنو کے کاسا لے لیا ساتھ ہی اینٹ زور سے ماتھے پہ ماری کہ ماتھا خونم خون ہو گیا اور دھڑام سے زمین پر گر کر ساکت ہو گیا ذاکر مجنو مر گیا وہ بری طرح کانپ رہی تھی نہیں مرا نہیں ہے نہیں وہ مر گیا وہ رو پڑی اری پگلی اس نے مکر بھر رکھا ہے نہیں مجنو مر گیا وہ روئے جا رہی تھی مجنو ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا وہ حیران رہ گئی پیالہ سنبھال جس میں دیکھنے والوں نے کچھ پیسے ڈال دیے تھے وہ آگے بڑھ لیا سبو تو نے لیلا مجنو دیکھا تھا نہیں کیا ہوتا ہے اس میں اس میں ماسٹر روپی مجنو بنتا ہے اور الہی جان لیلا بنتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر ماسٹر روپی الہی جان پہ عاشق ہو جاتا ہے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جھیپ گئے پھر فوراً ہی کے تیور بدل گئے چل بے شرم ابھی بتاتی ہوں جا کے بھی اما کو میں نے کیا کہا ہے وہ گھبرا گیا مگر ایسی بات بھی کو بتاتی کیسے بس اس سے روٹ گئی اور دور دور پھرنے لگی وہ خود جھیپا ہوا تھا اس سے آنکھ ملاتے جھجکتا تھا کوں باس کوں باس دم اس کے کان کھڑے ہوئے قریب اور دور سے آتی آوازوں کا اس پر عجب اثر ہوتا تھا سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں وہ ان کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا باس یہ کیا لفظ ہے یہ کبھی اس کی سمجھ میں نہ آیا بس وہ اتنا جانتا تھا کہ جب وسنتی کے پتا لالا چنی مل چھت پہ کھڑے ہو کر یہ صدا لگاتے ہیں تو کوے کہاں کہاں سے آ کر ان کے سر پہ منڈلانے لگتے ہیں وہ تیر کی طرح اپنی چھت پہ گیا پیچھے پیچھے سابرا سامنے وسنتی کی چھت پہ دو بڑی بڑی پتلیں بچھی ہوئی تھیں ان پر دودھ میں پکے چاول رکھے تھے چاولوں پر کوے ٹوٹے پڑ رہے تھے کوئی کوئی چیل منڈلاتی آتی اور پتل پہ جھپٹا مارتی لالا چنی مل کھڑے آواز لگا رہے تھے کوں کوں باس باس اور چیل کی ایک گھٹا ان کے سر پہ چھائی ہوئی تھی پتا ہے کیا بات ہے اس نے کی حیرت دیکھ کر اسے معلومات فراہم کرانے کی ٹھانی رام چندر جی کی پتلیں صاف ہو رہی ہیں رام چندر جی کی پتلیں وہ اور حیران ہوئی ہاں اور کیا جب رام چندر جی بوجن کر چکتے تھے تو کا راجا آ کے ان کا جھوٹا کھاتا تھا اور پتل صاف کرتا تھا چل جھوٹے اللہ قسم پوچھوں بھی اماں سے اور اس نے فوراً جا کر بھی اماں کے کان میں پیرو دیا کہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے بیٹے بھی اماں نے اسے گھور کر دیکھا تو ہمارے گھر کیوں پیدا ہوا کسی ہندو کے گھر پیدا ہوا ہوتا باپ ہر وقت اللہ رسول کرے ہے پوت کی خبر نہیں کہ ہندوانی قصوں میں پڑ گیا ہے مگر بھی اماں کا اب وہ چم خم نہیں رہا تھا پہلے ہی کی طرح سب پہ روک ٹوک کرتی تھیں ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی مگر آواز میں اب زیادہ دم نہیں رہا تھا مرجھا کے بالکل منکا بن گئی تھی جیسے دھیرے دھیرے ٹھہ رہی ہوں بس اب تو یہ دعا ہے کہ پلنگ پہ پیٹ لگے سے پہلے اللہ مجھے اٹھا لے اے بھی اما کیا کہہ رہی ہو ابھی تو تمہیں پوتے کا سہرا دیکھنا ہے اے شریفن بوا ہڈی سے پیڑا تو لگ گیا اب میں کیا اللہ کی بوریاں سمیٹنے کے لیے جیوں گی بھی اما بے شک بہت جی چکی تھی بتایا کرتی تھی کہ ان کے بچپن میں صرف چھوٹی بذریا میں رات کو ایک مشان جلتی تھی باقی سب سڑکوں گلیوں میں اندھیرا رہتا تھا ان کے دیکھتے دیکھتے مشال رخصت ہوئی اور سڑکوں اور گلیوں میں لالٹینیں نصب ہو گئیں اور اب ان کی جگہ کھمبے کھڑے تھے اور سڑکوں پر جہاں تہاں بجلی کی روشنی نظر آتی تھی بجلی تو اب مسجد میں بھی لگنے لگی تھی مگر بیچ میں ابا جان نے کھنڈت ڈال دی یہ بدت ہے اور اصا لے کر مسجد کے دروازے پہ پاسبان بن کر کھڑے ہو گئے فٹنگ کرنے والے آئے اور جھڑکی کھا کر چلے گئے حکیم بندے علی اور منشی مصعب حسین نے انہیں بہت قائل کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ بدت ہے پہرے کے تیسرے دن بھی اماں کی طبیعت بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ سانس چلنے لگا ابا جان پہرا چھوڑ چھوڑ گھر آئے مگر بھی اماں نے ان کے آنے کا انتظار نہیں کیا اگلے دن جب ابا جان فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچے تو دیکھا کہ بجلی لگ چکی ہے یہ دیکھ الٹے پاؤں آئے اور زندگی میں پہلی مرتبہ فجر کی نماز گھر پہ ادا کی پھر وہ کبھی مسجد میں نہیں گئے اور کبھی نماز گھر سے باہر نہیں پڑی ہاں صبح شام بھی اماں کی قبر پہ جا کے قرآن خوانی بہت دنوں تک کرتے رہے ابا جان نے روپ نگر میں پھیلتی بدتوں کو روکنے کی کتنی کوششیں کی تھی محرم پر جب تاشے بجنے لگے تھے تو انہوں نے منڈے ہوئے تاشے پھاڑ دیے تاشا بجنا ازرو شریعت حرام ہے میں اسے مجلسوں اور زیارتوں کے ساتھ نہیں بجنے دوں گا مگر لکھنؤ میں تو ہر زیارت کے ساتھ تاشے بجتے ہیں بجا کریں لکھنؤ والے شریعت کو بدلنے کے تو مجاز نہیں ہے اس برس تو تاشے کسی مجلس میں کسی زیارت کے ساتھ واقعی نہیں بجے مگر اگلا برس آتے آتے ابا جان کا زور ٹوٹ چکا تھا ہر زیارت تاشوں کے ساتھ نکلی سوائے اس زیارت کے جو کھڑکی والے امام باڑے سے نکلتی تھی کہ یہ اپنا خاندانی امام باڑہ تھا اور اس پر ابا جان کا زور چلتا تھا اور پھر یہ زیارت کہ حضرت ہر کی تھی روپ نگر کے محرم کی سب سے خاموش زیارت ٹھہری نہ تاشے نہ ڈھول نہ سوس خانی کہ ابا جان سوس خانی کو بھی شرح کے خلاف بتاتے تھے سوس خانی کے خلاف بھی ابا جان نے محاذ قائم کیا تو تھا مگر اس محاذ کا بھی وہی انجام ہوا جو ان کے دوسرے محاذوں کا ہوا تھا روپ نگر پہ ابا جان کی گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی بھی اما اللہ کو پیاری ہو چکی تھی اور بستی میں بجلی آ گئی تھی ابا جان بجلی کو مسجد میں آنے سے نہ روک سکے جس طرح وہ تاشے کو محرم میں راہ پانے سے نہ روک سکے تھے بجلی کے خلاف محاذ زمانے کی بدتوں کے خلاف ان کا آخری محاذ تھا اس کے بعد وہ خانہ نشین ہو گئے گھر ہی میں نماز ادا کرتے گھر ہی میں بیٹھ کر محرم کے دسوں دن گزارتے پھر ایک روز انہوں نے جانماز پہ بیٹھے بیٹھے سفر کے لیے استخارہ کیا استخارہ آ گیا سفر کا سامان ہونے لگا امی جان ہم جا رہے ہیں بی اما کے گزر جانے کے بعد اب وہ ہر بات امی سے پوچھتا تھا ہاں بیٹا امی نے افسردگی سے کہا چپ ہوئی پھر آپ ہی آپ بڑبڑانے لگی اب ہمارا یہاں کیا رکھا ہے زمینیں پہلے ہی ٹھکانے لگ گئی تھیں ایک ٹوٹا پھوٹا گھر رہ گیا ہے مگر خالی گھر کو لے کے چاٹنا ہے امی ہم ویاس پور جا رہے ہیں ہاں بیٹا ویاس پور جا رہے ہیں تمہارے چچا تائے تو سب ویاس پور ہی میں ہیں بھی اما نے زمین پکڑی تھی نہیں تو ہم تو پہلے ہی یہاں سے جا چکے ہوتے امی ویاس پور بہت دور ہے ہاں دور ہی ہے یہاں سے بلند شہر تک تو لوری میں جائیں گے وہاں سے ریل میں سوار ہوں گے باہر اکا کھڑا تھا اس کے تصور میں لوری تھی اور ریل تھی وہ اجنبی سواریاں جن میں میں اسے زندگی پہلی مرتبہ سوار ہونا تھا امی جتنی اداس تھی وہ اتنا ہی خوش تھا سفر کرنے اور نئی بستی کو دیکھنے کا شوق اس کے یہاں یکایک جاگ اٹھا تھا سابرا جانے کس وقت یہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی اس سے دور کھڑی وہ بندھتے ہوئے بستروں اور تالا لگتے بکسوں کو تکے جا رہی تھی تکتی رہی پھر اچانک پاس کھڑی خالہ جان کے دامن میں منہ چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی خالہ جان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولی اس میں رونے کی کیا بات ہے خالہ بھی جلدی واپس آئیں گی یہ کہتے کہتے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے امی نے سندوق میں تالا لگاتے لگاتے کہا سابرا روکی پھر بولی بیٹی میں وہاں پہنچ کے جلدی تمہیں بلاؤں گی بس تمہیں وہیں رکھوں گی اپنے پاس ابا جان نے بستر باندھتے باندھتے ایک نظر سسکیاں بھرتی سابرا کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں غرق ہو گئے وہ دیکھتا رہا اس کی ساری خوشی زائل ہو چکی تھی ہمت کر کے آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا سبو سابرا نے بھیگے چہرے کے ساتھ اتنی دیر میں اس کے سارے گال آنسو میں تربتر ہو گئے تھے اسے دیکھا اور ایک دم سے پھر منہ خالہ جان کے دامن میں چھپا لیا اور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ سسکیاں لینے لگی میاں ذاکر یہ کیا ہو رہا ہے ابا جان پھر اس کے کمرے میں چلے آئے تھے جی کچھ نہیں اس نے اس طرح کہا جیسے وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور فوراً کتاب کھول کے سامنے رکھ لی جیسے جتا رہا ہو کہ وہ اصل میں کتاب پڑھ رہا تھا کچھ تو ہوا ہے بہت شور پڑ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ گولی چلی ہے کچھ آواز آئی تھی اس نے اٹھ کر کھڑکی کھولی اور سامنے جلسہ گاہ پر نظر ڈالی کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کچھ رضاکار قسم کے نوجوان کھڑے ہو جانے والوں میں سے کسی کو زبردستی بٹھانے کی اور کسی کو باہر دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے بیچ مجمے میں دو ٹولیاں بننے لگی تھیں پھر ایک دھماکہ ہوا اس نے بیزاری کے ساتھ کھڑکی بند کی اور واپس ہوتے ہوئے ابا جان کو اطلاع دی گولی نہیں چلی پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں وہ کس خوشی میں تاکہ جلسہ درہم برہم ہو جائے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو ابا جان آپ پریشان نہ ہوں یہ آج کل کے جلسوں کا معمول ہے آپ اب سو جائیں بیٹے تمہیں پتا ہے کہ میری نیند ایک دفعہ اچڑ جائے تو پھر مشکل ہی سے آتی ہے چپ ہوئے پھر بڑبڑائے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اور بڑبڑاتے ہوئے نکل گئے اس نے اٹھ کر پھر کھڑکی تھوڑی کھول کر جھانکا کھڑے لوگ بیٹھ گئے تھے مگر شور اب بھی بہت تھا اس نے کھڑکی بند کی بجلی گل کی اور بستر پہ جا لیٹا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ابا جان کا فقرہ ذہن میں گونجا واقعی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اس نے سنجیدگی سے سوچا گھروں میں دفتروں میں ریستورانوں میں گلیوں بازاروں میں سب جگہ ایک ہی نقشہ ہے بحث پہلے نظریاتی پھر ذاتی پھر تو تکار پھر گالم گلوچ پھر سر پھٹول راہ چلتے لوگوں کا ٹھٹک کر کھڑے ہو جانا لڑنے والوں کو دہشت سے تکنا پھر ایک دوسرے سے پوچھنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے ہر ایک کی آنکھوں میں خوف جیسے واقعی کچھ ہونے والا ہے پھر اپنی اپنی راہ چل پڑنا اور بھول جانا کہ کچھ ہوا ہے جیسے کچھ نہیں ہوا ہے جیسے کچھ نہیں ہوگا اتنی تشویش اور اتنی بے اتنائی یکایک کوئی افواہ جیسے دفتن آندھی لوگوں کو آ لیتی ہے چہروں پر پھیلتا ہوا خوف و ہراس پھر وہی تشویش بھرا سوال کہ کیا ہونے والا ہے پھر اپنی اپنی راہ چل پڑنا اور بھول جانا جیسے کچھ نہیں ہوا ہے جیسے کچھ نہیں ہوگا مگر کیا واقعی کچھ ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے آگے کچھ نظر نہیں آتا تو پیچھے چل پڑتا پھر وہی یادوں کی گھنی بنی میں لمبا سفر جب میں روپ نگر میں تھا میری زندگی کا دیو مالائی زمانہ اور جب میں ویاس پور آیا ویاس پور یہ مردہ چل رہا ہے ہم بے یہ مرگٹ ہے اور جے یو مردہ جو ہے یہ زندہ ہے چل جھوٹی رام کے سو زندہ ہے اٹھ کے کھڑا ہو گئے رام موری تو میاں مر گئی اچھا پھر پھر وہ لیٹ گئے اور ماں وہاں سے بھاگ گئی وہ پھلو کے ایسے کسی بیان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اب وہ بچہ تھوڑا ہی تھا بھی اما کے گزر جانے اور روپ نگر سے نکل آنے کے بعد وہ جیسے ایک ساتھ بڑا ہو گیا تھا جیسے اس کا بچپن روپ نگر میں رہ گیا تھا روپ نگر میں کیا کچھ رہ گیا تھا کچے پکے رستے جو جانے کہاں جا کر نکلتے تھے بس درختوں میں گم ہوتے دکھائی دیتے تھے ڈولتے ہچکولے کھاتے اکے اونگتی رینگتی بیل گاڑیاں کہ اس میں جتے توانا بیلوں کی گردنوں میں آویزاں گھنٹیوں اور گھنگرو کی بدولت وہ مٹی میں اٹے رستے ایک میٹھے شور سے بھر جاتے کالا مندر کالے مندر کے احاطے میں کھڑا بندروں سے آباد پڑا پیپل کربلا کی ویران اور اداس فصیل ٹیلے والا قلعہ راون راون بن بن کے بیچ کھڑا بھید بھرا برگد بس ایک پورا دیو مالا عہد تھا جو روپ نگر کے ساتھ رہ گیا تھا یہاں ہر چند کے سامنے مرگٹ تھا اور مرگٹ میں کھڑے گھنے پیپل کے پیڑ مگر اسے وہاں کسی پیڑ کے ارد گرد بھید بھری فضا کا احساس نہیں ہوا تھا حالانکہ پھلو نے وہاں بہت کچھ دیکھا تھا مکو تو بھیا چڑیل نے پکڑ لیو چل چل بکواس مت کر رام کے سو دوپہریا ٹیکم ٹیک وہ جو پیپل دکھائی دیوت ہے وا کے تلے ایک کلیا کلیا میں چون کا پتلا اور سندور اور تنک کھانڈ اور بڑ کے تلے ایک بیر بانی دانت نکو سے ایسے کلکاوے جیسے چیل کلکاوے ہے بکواس مت کر جا اپنا کام کر وہ ویاس پور میں کچھ اور دیکھ رہا تھا ہموار سڑکوں پر دوڑتے ہوئے ربڑ ٹائر تانگے بیچ بیچ میں کوئی بگھی کوئی موٹر کار ان سڑکوں سے آگے بازاروں اور محلوں سے پرے تار کول والی چکنی چکنی سرمئی سڑک جس پر دن بھر لوریاں دوڑتی رہتی ان سواریوں سے عجب سا شور پیدا ہوتا تھا وہ آوازیں اب کہاں تھیں جو روپ نگر کی فضا میں بسی ہوئی تھیں اب اس کے کان نئی آوازوں سے آشنا ہو رہے تھے بگھیوں اور تانگوں کی گھنٹیوں کی آوازیں لوری کے ہارن کی آواز موٹر کار کے ہارن کی آواز اور سب سے عجب ریل کی سیٹی کی آواز جو اسے روپ نگر سے دور لے آئی تھی اور ویاس پور سے پرے لیے جا رہی تھی انجانے اندیکھے شہروں کی طرف دور پرے سے آتی ریل کی سیٹی کی آواز کے ساتھ وہ کوٹھی کی چھت پہ پہنچا جہاں سے مرگٹ کے اس طرف پھیلی ہوئی ریل کی پٹری صاف دکھائی دیتی ریل گاڑی دور سے سیٹی دیتی اور دھواں اگلتی آتی پہلے درختوں کی اوٹ میں دوڑتی رہتی صرف اس کا دھواں فضا میں پھیلتا نظر آتا پھر اچانک درختوں کی اوٹ سے وہ کالا بھور انجن نمودار ہوتا جو اپنے سے بھی زیادہ کالا دھواں آسمان کے رخ اگل رہا ہوتا اور اس کے پیچھے سواریوں سے بھرے انگنت ڈبے کس تیزی سے یہ ڈبے گزرتے چلے جاتے اور دم کے دم میں نظروں سے اوجھل ہو جاتے وہ حیران رہ جاتا پھر جب ابا جان کی بتائی ہوئی یہ بات اس کے دھیان میں آتی کہ یہ ریل گاڑی مراد آباد سے آ رہی ہے اور ویاس پور سے ہوتی ہوئی دلی جا رہی ہے تو وہ اور حیران ہوتا وہ یہاں خان بہادر تایا کی کوٹھی میں آ کر رہا تھا جو آبادی سے کسی قدر دور کھیتوں اور باغوں کے بیچ کھڑی تھی کہ اس کی چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھو تو سامنے مرگھٹ مرگھٹ سے پرے ریل کی پٹری ریل کی پٹری سے پرے افق کی حدوں پر قطار میں کھڑے ہوئے درخت پھر جب وہ بازار جاتا تو ایک ایک دکان کو تعجب سے دیکھتا کھڑکی بازار روپ نگر کی چھوٹی بزریا کے مقابلے میں کتنا بڑا بازار تھا ایک دکان پر سائیکلیں ہی سائیکلیں اتنی سائیکلیں اس نے کبھی کاہے کو دیکھی تھی سائیکلوں جوتوں اور کپڑوں کی دکانوں سے آگے وہ لمبا چوڑا چوک تھا جہاں جا بجا گیہوں اور کپاس کے اونچے اونچے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور آس پاس جنگلی کبوتروں کی پوری برات اتری ہوئی تھی دکانیں جن میں مالو اسباب کچھ نہیں بس چاندنی بچھی ہوئی چاندنی پر مسنت مسنت پر بیٹھا ہوا سیٹ اس کے آگے ٹیلی فون رکھا ہوا ایک ساتھ شور پڑتا اور ہر سیٹ ہر لالا تیزی سے ڈائل گھماتا اور فون پہ زور زور سے باتیں کرتا وہ شرش در رہ جاتا رفتہ رفتہ اسے پتا چلا کہ یہ شور اس وقت پڑتا ہے جب کسی جنس کا بھاؤ کھلتا ہے بازار میں اتنا شور کوٹھی کے آس پاس اتنی خاموشی جب ریل گاڑی آتی تبھی یہ خاموشی ٹوٹتی اس کے گزر جانے کے بعد پھر خاموشی اور دور تک پھیلی ہوئی ریل کی کی پٹری جسے وہ چھت سے سے کھڑا دیر تک حیرت تکتا رہتا اس حیرتیں بھی اب سفر کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھیں اور کس قدر بدل گئی تھی خان بہادر تایا نے یہ کوٹھی یہ سوچ کر بنوائی تھی کہ پینشن ہو جانے کے بعد یہاں آ کر رہیں گے رائے سینا میں عمر گزارنے کے بعد وہ ویاس پور کی گلیوں میں تو نہیں رہ سکتے تھے مگر وہ تو پینشن پانے سے پہلے ہی دنیا سے گزر گئے یہ واقعہ اس کے پور آنے سے بہت پہلے گزر چکا تھا اس نے خان بہادر تایا کو نہیں دیکھا تھا مگر ویاسپور آ کر پورے خاندان پر ان کی عظمت کے سائے کو منڈلاتے دیکھا پھر بھائی خان بہادر مرحوم نے یہ ترکیب کی کہ باغی بن کے باغیوں میں مل گئے ایسے زبردست باغی بنے کہ ان کی کمیٹی کے صدر بن گئے مگر باغیوں کے بھی جاسوس لگے ہوئے تھے ایک جاسوس نے انہیں تاڑ لیا بیچ کمیٹی میں اس نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہ شخص تو انگریزوں کا جاسوس ہے بس پھر کیا تھا باغیوں نے بھائی جان پہ پستول تان لیے چچا جان بولتے بولتے اچھے بھائی بھائی نجیب صاحب میاں سب بہت یکسوئی سے سن رہے تھے پھر کیا ہوا اجی بھائی جان مرحوم کب چوکنے والے تھے انہوں نے ایسی تقریر کی کہ باغیوں کے پستول اسی باغی کی طرف مڑ گئے جس نے انہیں انگریزوں کا جاسوس بتایا تھا چچا جان رکے پھر بولے کہ یہ باغی اتنے خطرناک تھے کہ بھائی خان بہادر مرحوم نے انہیں نہ پکڑا ہوتا تو وہ انگریزوں کا وہ حال کرتے جو سن ستاون میں ہوا تھا دہشت پسند تھے سارے ہندوستان میں انہوں نے تہلکا ڈال رکھا تھا خاندان میں جب کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوتی اور سب خاندان والے اکٹھے ہوتے تو بس چچا جان اسی طرح خان بہادر تایا کی باتیں شروع کر دیتے اور بیٹے بھانجے بھتیجے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور اس طور سنتے جیسے کسی دیو مالائی ہیرو کے قصے سن رہے ہیں بھائی خان بہادر مرحوم کی ایک ٹانگ چاندی کی تھی چاندی کی ٹانگ نجیب بھائی نے تعجب سے پوچھا ہاں بات یہ ہوئی کہ انہوں نے سلطانہ ڈاکو کا پیچھا کرتے کرتے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی پھر رائے سینا میں وائس رائے کے سرجن نے ان کا علاج کیا اور پوری ٹانگ نکال کے چاندی کی ٹانگ لگا دی سب حیرت میں غرق ہو گئے پھر نجیب بھائی نے پوچھا تو سلطانہ ڈاکو کو تایا جان نے پکڑا تھا اور کس نے پکڑا تھا ینگ صاحب کے تو والد ماجد بھی آ جاتے تو سلطانہ کو نہیں پکڑ سکتے تھے یہ بھائی خان بہادری کی ہمت تھی کہ اسے پکڑ لیا اور ریشمی رومال والوں کو کس نے پکڑا تھا ریشمی ریشمی رومال رومال والے والے وہ کون کون تھے تھے چچا جان ہنسے تمہیں معلوم کیا ہے ریشمی رومال والوں نے انگریز کا تختہ الٹنے کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا بالکل وقت پہ بھائی خان بہادر نے تاڑا اور ریشمی رومال بیچ میں سے اچک لیا رکے پھر کہنے لگے انگریزوں پہ بھائی خان بہادر مرحوم کے بہت احسانات ہیں جبھی تو ان کے مرنے پہ وائس رائے نے کہا تھا کہ خان بہادر کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی بھیا اپنے اس بھتیجے سے بھی تو پوچھو کہ اسے تایا کی طرح کچھ بننا ہے یا ڈنڈے ہی بجانے ہیں بیٹے ذاکر جواب دو بھابھی جان کیا پوچھ رہی ہیں ایک بات ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں بھائی خان بہادر آسانی سے خان بہادر نہیں بن گئے تھے محنت انہوں نے کتنی کی تھی جس محنت سے انہوں نے پڑھا تھا اس محنت سے آج کوئی پڑھ سکتا ہے ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کی لالٹین کا تیل ختم ہو گیا تیل کی بوتل جا کے دیکھی تو وہ خالی پڑی تھی انہوں نے کیا کیا کہ جگنو پکڑ کے بی اما کے دوپٹے کے آنچل میں باندھے اور ان کی روشنی میں صبح اذان کے وقت تک پڑھتے رہے آج کوئی اس بات کا یقین کرے گا مگر پھر اس محنت کا انہیں سلا ملا میٹرک کے امتحان کا جب نتیجہ آیا تو وہ یو پی بھر میں اول تھے محنت سے تو وہ بھی پڑھ رہا تھا میٹرک کا امتحان سر پر تھا رات رات بھر لالٹین جلائے بیٹھا رہتا اور دن میں دن دن بھر اسکول کے احاطے میں کھڑے آم کے پیڑ کے نیچے پڑاؤ ڈالے رہتا امتحان کی تیاری کے لیے اسکول بند تھا کلاسوں کے کمرے مقفل برآمدے خالی فیلڈ میں سناٹا پڑھنے کے لیے یہ کتنی سازگار فضا تھی اسکول کے اکلوتے آم کی چھاؤں میں وہ اور دونوں یکسوئی سے پڑھتے رہتے جب تھک جاتے تو سامنے کی اس تارکول والی سڑک کو تکنے لگتے جس پر کبھی کبھی کوئی لوری گزرتی نظر آتی اور پھر سڑک خالی پتا یہ لوری کہاں جا رہی ہے سوریندر نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہے میرٹھ میرٹھ یہ لاری میرٹھ جا رہی ہے تو نے میرٹھ دیکھا ہے کیسا ہے میرٹھ اس نے ایک سانس میں کتنے سوال کر دیے میرٹھ کو اس نے پہلے سریندر کی آنکھوں سے دیکھا اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کالج سے فراغت پا کر وہ اور سریندر دونوں کمپنی باغ کی طرف چل پڑتے چھاونی انگریزوں کی دنیا لمبی خاموش چکنی چکنی سڑکیں دو رویا گھنے درختوں کے بیچ دور تک جاتی ہوئی گم ہوتی ہوئی کوئی گورا سفید کرمچ کے جوتے اور سفید نیکر قمیص پہنے ہاتھ میں ٹینس کا بلہ سنبھالے تیزی سے قریب سے گزرتا اور آگے جا کے کمپنی باغ کے گیٹ میں مڑ جاتا سنہری بالوں گورے چہرے والی کوئی میم برابر سے گزرتی اور وہ دونوں حد نظر تک اس کی گوری ننگی پنڈلیوں کو دیکھتے رہتے پھر کوئی کالی آیا کسی دودھ جیسی رنگت والے بچے کو گاڑی میں بٹھانے آہستہ آہستہ گاڑی دھکیلتی چلی جاتی یہاں سے سریندر چلتے چلتے رک کر کھڑا ہو جاتا سن ستاون کا آندولن شروع ہوا تھا یہاں سے وہ چکرا کر اس جگہ کو دیکھتا اور سوچتا کہ اس جگہ میں کیا خاص بات ہے وہ دیکھتا رہتا سوچتا رہتا اور پھر اس اس جگہ کا روب پہ ہوتا چلا جاتا یار سریندر وہ چلتے چلتے یوں ہی سوال کر ڈالتا ہٹلر لندن کیسے پہنچے گا بیچ میں تو سمندر ہے استاد ہٹلر کے پاس ایسا برادہ ہے کہ سمندر پر چھڑک دو تو وہ شانت ہو جائے اور پتھر سامان بن جائے پھر واپس کالج میں جہاں ہجوم تھا شور تھا سوریندر نہ ہوتا تو وہ لڑکوں کے اس ہجوم میں کھو جاتا مگر پھر وہ پورا ہجوم کھو گیا ماں کے کسی لڑکے نے سے گزرتے گزرتے نعرہ لگایا ہندوستان چھوڑ دو کلاس میں جاتے کلاسوں سے نکلتے لڑکے پھر ایک دم سے ناروں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہندوستان چھوڑ دو انقلاب زندہ باد مہاتما گاندھی کی جے پھر کلاسوں کے شیشے ٹوٹنے لگے پھر کسی نے خبردار کیا وہ آ رہے ہیں بھگدڑ خالی ہوتے برامدے سناٹا سناٹے میں دور سے آتی ہوئی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کالج میں گھوڑ سوار پولیس آ رہی تھی برآمدے کمرے سبزہ زار ہفتوں مہینوں سنسان پڑے رہے جہاں تہاں بیٹھے ہوئے لٹ بردار سپاہی کبھی اونگتے ہوئے کبھی مستعدی سے کھڑے ہوئے مٹھی بھر مسلمان لڑکے پانچ سات ایک کلاس میں تو ڈھائی تین دوسری کلاس میں مگر پروفیسر مکرجی اب بھی اتنی ہی گرم جوشی سے اور اتنی ہی آواز میں لیکچر دیتے جیسے کچھ نہیں ہوا ہے امتحانوں کے آتے آتے لڑکے واپس آئے مگر گہما گہمی واپس نہیں آئی پھر چھٹیاں آ گئیں واپس پھر ویاس پور میں موسم اب کتنا بدل گیا تھا بدلتے بدلتے اتنا بدلا کہ لوئیں چلنے لگی دوپہر ہوتے ہوتے گھروں کے دروازے بند ہو جاتے بیٹھکوں میں لگی خس کی ٹٹیاں پانی میں تر بتر نظر آتی مگر پتلی گلیاں دھوپ سے نہ آشنا تھی ان گلیوں میں کتنے گھر تھے کہ خس کی ٹٹی سے بے نیاز تھے ڈیوڑیوں میں عورتیں چرخہ کاٹتی باتیں کرتی نظر آتی تو نے دیکھا سریندر نے پتھر والی گلی سے جلدی جلدی نکلتے ہوئے پوچھا نہیں یار مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دیا چوبارے میں جو کھڑی تھی اسے نہیں دیکھا نہیں کون کھڑی تھی رم رم جھم اور کون جھم ہاں میں اسے رم جھم کہتا ہوں بس تو اسے دیکھے گا تو سالے ہلاک ہو جائے گا ایک پھیرا دوسرا پھیرا تیسرا پھیرا پھر نظر ہی نہیں آئی یار وہ تو غائب ہو گئی سریندر مایوس نہیں ہوا تھا بندر والے کو دیکھ کر کھیل اٹھا یار سن اس کے ساتھ چلتے ہیں بندر والا کڑی دوپہری میں ڈگ ڈگی بجاتا ایک گلی سے دوسری گلی میں دوسری گلی سے تیسری گلی میں آخر کو پتھر والی گلی میں تماشا شروع کیا بندریا نہیں مانی تو بندر نے اسے ڈنڈے سے پیٹا اتنا کہ روٹ کر مائکے چلی گئی سوریندر کی نظریں چوبارے پر جمی تھی اسے یقین تھا کہ وہ بندر کا تماشا دیکھنے ضرور آئے گی ابھی سالے دیکھ کہاں چوبارے میں وہ کھڑی ہے اس نے دیکھا سانولی رنگت دبلا دبلا نرم نرم بدن ارے ماں مسلح ایک دم سے بھڑکی اور غائب ہو گئی پھر وہ اسے نظر نہیں آئی نہ آئے سریندر نے اسے یہ تو سکھائی دیا تھا کہ لڑکی کو کیسے دیکھتے ہیں پھر وہ روپ نگر چلا گیا اسے ان چھٹیوں میں خالہ جان سے ملنے روپ نگر بھی تو جانا تھا کتنے برسوں کے بعد وہ روپ نگر کو پھر دیکھ رہا تھا گڑھے پڑی سڑک اسی طرح گرد میں ہٹی اسی طرح جہاں تہاں پڑے ہوئے دو رویا کنکروں کے ڈھیر اسی طرح اکے اونچے نیچے رستوں پر ہچکولے کھاتے ہوئے اور اسی طرح بیل گاڑیاں کچے رستوں پر رینگتی ہوئی یہ تو سب کچھ اسی طرح ہے ایک اطمینان بھری حیرت کے ساتھ اس نے ایک ایک چیز کو دیکھا مگر سب کچھ اسی طرح نہیں تھا اس کے ساتھ والے سب کے سب کتنے لمبے ہو گئے تھے ان کے چہروں کی رنگت پک گئی تھی آوازوں میں بھاری پن آ گیا تھا حبیب میٹرک پاس کر کے علی گڑھ چلا گیا تھا اور اب چھٹیوں میں واپس آیا تھا تو اس کی سج ہی اور تھی پائجامے کا کٹ بدل گیا تھا کہاں اس کے سر پر استرے کے بعد آم کی گٹھلی رگڑی جاتی تھی اور کہاں اب اس کے لمبے لمبے انگریزی بال تھے بندو کو بھی شریفن بوا نے تالوں کا کام سیکھنے کے لیے علی گڑھ بھجوا دیا تھا اور سابرا سابرا اب کتنی لمبی ہو گئی تھی اور سینا اس کا کتنا ابھر آیا تھا کہ ہمیشہ اسے دوپٹے سے ڈھکے رہتی پھر بھی گول گول ابھار چھلکتے چھلکتے دکھائی دیتے اسے تو اب وہ آنکھ بھی نہیں ملاتی جیسے وہ اجنبی ہو گلی گلی بازار بازار گھوما گھومتا رہا ایک پیاسے کی طرح کتنے دنوں کے بعد وہ اس مانوس منظر سے سیراب ہو رہا تھا کس بےتابی کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہا تھا بےتابی کے ساتھ اور حوث کے ساتھ جیسے سب کچھ نظر کی راہ اندر سمیٹ لینا چاہتا ہو چیزیں کبھی اسی طرح نظر آتی کبھی بدلی بدلی بجلی کے کھمبے کتنے زیادہ ہو گئے تھے اور بجلی کے تار کتنے پھیل گئے تھے کہ چھوٹی بذری کے سوا بھی پھیلے نظر آتے تھے بندر تاروں سے بچ کر ایک کوٹھے سے دوسرے کوٹھے پر چھلانگے لگا رہے تھے روپ نگر کے بندروں نے بجلی کے زمانے میں جینا سیکھ لیا تھا کالے مندر سے کربلا تک کربلا سے قلعے تک قلعے سے راون بند تک سب کچھ اسی طرح تھا دیر تک وہاں گھوما اس منظر میں اشنان کیا پر پوری آسودگی نہیں ملی جیسے وہ پورے سراریت جو یہاں رچی بسی تھی رخصت ہو گئی ہو دور کھڑے ہو کر کالے مندر کو اس کے بڑے پیپل کو اور اس موئے بندر کو جو سب سے اوپر والی ٹہنی پہ بیٹھا تھا اگلے پچھلے خوف کے تجربوں کو دھیان میں لاتے ہوئے دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں کوئی تحیر پیدا نہ ہو سکا نہ تحیر نہ خوف سب کچھ اسی طرح تھا مگر شاید وہ بدل گیا تھا یا شاید اس کا وہ رشتہ برقرار نہیں رہا تھا کالے مندر سے بڑے پیپل سے پیپل کے بندروں سے کربلا کی خاموش فصیل سے راون بن سے اس کے بیچ کھڑے بڑ سے شاید سابرا سے بھی نہ آسودا نہ مطمئن تھکا تھکا واپس گھر آیا گرمی بہت تھی تولیا لیا اور دوپہر کی دھوپ میں تپتے سہن کو عبور کر کے غسل خانے کی طرف چلا غسل خانہ اب بھی اسی پرانے انداز پر تھا کہ اندر باہر نہ نہ کنڈی چٹخنی اٹکل رہتی تھی کہ کوئی اندر ہے یا نہیں ہے شاید اب اس سے اٹکل نہیں رہی تھی کہ غسل خانے کے کباڑ کھولے اور پوری طرح کھولنے سے پہلے بند کر دیے آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی دیر تک بجلی ایسے اس لمحے میں کھویا کھویا رہا یہ سوچ کر حیران ہوا کہ طاہرہ بازی تو بالکل عورت ہے اس دن تو ان سے آنکھ ہی نہ ملا سکا دوسرے دن آگ بچا کر ان کا سر سے پیر تک جائزہ لیا وہ پنڈا گورا گورا بھرا بھرا اس کے تصور میں ابھر آیا اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ شرم سے اس کا منہ لال پڑ گیا اپنے آپ پہ اس نے دل دل ہی میں کتنی ملامت کی مگر طاہرہ باجی کو سرے سے کوئی احساس ہی نہیں تھا اسے بے تکلفی سے باتیں کی اور کالج کی ایک ایک بات پوچھی ذاکر تمہارے کالج کی لائبریری میں راشد الخیری کی شام زندگی ہے جی ہے ہائے اللہ ذاکر اب کے آؤ تو شامی زندگی ضرور لے کے آنا ناولوں کا ذکر ہوتے دیکھ کر صابرہ بھی جھجکتی جھجکتی آئی اور طاہرہ باجی کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئی ناولوں کا ذکر کتنے شوق سے سن رہی تھی باورچی خانے سے خالہ جان کی آواز آئی ارے طاہر ہنڈیا تو دیکھ لے کہیں جل نہ جائے میں آٹا گوند رہی ہوں طاہرہ باجی کے چلے جانے پر صابرہ سٹ پٹا سی گئی مگر اٹھ کے جا بھی نہیں سکی وہ خود بھی جھیپا جھیپا بیٹھا رہا رفتہ رفتہ حوصلہ پکڑا صابرہ تم نے فردو سے بری پڑھی ہے نہیں کیسا ناول ہے اس نے فوراً ہی سے بری کا قصہ سنانا شروع کر دیا پورا قصہ سنا ڈالا ذاکر ہمیں فردو سے بری لا دو گے ہاں جب آؤں گا تو لے کے آؤں گا اب تم کب آؤ گے بڑے دن کی چھٹیوں پر اس نے شرر کے اور کئی ناولوں کے قصے بھی سنائے ماں ان تفصیلات کے جنہیں بیان کرتے ہوئے کچھ وہ جھجکتا کچھ وہ جھیپ جاتی مگر صابرہ اب اس کے ساتھ گھل مل گئی تھی گھر کے کام کاج سے تو اس کا جی کچھ اچاٹ سا ہو گیا تھا ادھر خالہ جان اور طاہرہ باجی گھر کے کاموں میں جتی رہتی ادھر وہ اس کی باتیں سنتی رہتی اس سے باتیں کرتی رہتی باتیں کبھی زور زور سے کبھی دھیرے دھیرے کبھی اتنے دھیرے کہ باتیں سرگوشیاں بن جاتی اور سابرا کے چہرے پہ سرخی دوڑ جاتی اور جب اس نے بندوں کی تعریف کے بہانے اس کے کان کی لو کو چھوا تھا تو اس کا سانس ایک دم سے کتنا گرم ہو گیا اور کتنا تیز چلنے لگا تھا کتنی نرم اور گرم تھی وہ لو کہ ایک نرم گرم رو پوروں کی راہ اس کے اندر سرایت کرتی چلی گئی کتنی جلدی چھٹیاں ختم ہو گئیں روپ نگر اسے پکڑ رہا تھا مگر اسے آخر کالج پہنچنا تھا اور اس سے پہلے ویاس پور جا کر امی جان کو صورت بھی دکھانی تھی ابے تو آ گیا تو تو ایک ہفتے کا کہہ کے گیا تھا اور اتنے دن لگا دیے سوریندر کی بات کے جواب میں اس نے پہلے کوئی ادھر کی بات کی کوئی ادھر کی مگر راس کو وہ کتنی دیر چھپا کے رکھ سکتا تھا پھر تو نے کیا کیا میں نے کیا کیا کیا کرتا کچھ نہیں جھوٹا سچ اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوئی تو بہت گھامڑ ہے سوریندر نے ملامت کی اور چپ ہو گیا پھر وہ آپ ہی آپ بولا یار اس کے ہاتھ بہت نرم تھے سوریندر کی بیزاری دور ہو گئی اچھا ہاں چپ ہوا خیالوں میں غوطہ کھایا پھر بہت آہستہ سے بولا اور ہونٹ بھی ہونٹ سوریندر کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی پھر وہ کھلتا چلا گیا جو یہاں پر بیان نہیں کر سکا تھا وہ اس نے کالج پہنچ کر جب اطمینان سے دونوں بیٹھے بیان کیا جب سب کچھ بیان کر چکا تو جو بیان کر چکا تھا اسے پھر بیان کیا اور پھر بیان کیا ہر مرتبہ یوں بیان کیا جیسے پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہے اچھا اب تو کب جا رہا ہے کرسمس کی چھٹیوں میں وہ تو ابھی دور ہیں ہاں یار وہ تو ابھی دور ہیں خط وط لکھ اسے خط ہاں یار خط لکھنے چاہیے اور خط لکھنے کا سودا دنوں ہفتوں سر پہ سوار رہا روز قلم کاغذ لے کر بیٹھنا کچھ لکھنا پھر پھاڑ دینا یار لکھا کیا جائے جو لکھنا چاہیے مگر یار اگر کسی اور نے خط پڑھ لیا تو تو سریندر سوچ میں پڑ گیا اس نے تو ناولوں کے لیے کہا تھا نا بس تو یہ لکھ کے مجھے ناولوں کے نام یاد نہیں رہے بالکل ٹھیک پھر کرسمس کی چھٹیاں بھی آخر آ ہی گئیں اور اس نے راشد الخیری اور شرر کے ناول الماریوں میں سے ٹٹول ٹٹول کر نکالے اور اپنے کارڈ پہ جاری کرائے یار تو روپ نگر تو نہیں جا رہا ہے کیوں نہیں جاتا جا رہا ہوں کل کالج بند ہوتے ہی نکل جاؤں گا سوریندر رکا پھر بولا یار مت جاؤ کیوں یار سفر لمبا ہے اور گاڑیوں میں گڑبڑ کی خبریں آ رہی ہیں وہ سوچ میں پڑ گیا یار گڑبڑ تو یہاں بھی ہوتی نظر آ رہی ہے ہاں یہاں بھی کچھ گڑبڑ ہے کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے پھر سریندر نے سوچا پھر کہا ویاس پور چلتے ہیں دونوں مل کر ویاس پور تک کا سفر کالے کوسوں کا سفر بن گیا جو مسافر زیادہ نقل و حرکت کرتا مشکوک دکھائی دیتا ویاس پور کا پلیٹ فارم کتنا خاموش تھا اور جب باہر آئے تو وہ دونوں حیران رہ گئے یار یہاں تو کوئی تانگا ہی نہیں ہے پھر پیدل چلتے ہیں آخر دوسرے بھی تو پیدل جا رہے ہیں تھوڑی دور تک آگے اور پیچھے گاڑی سے اترے ہوئے مسافر پیدل چلتے نظر آئے پھر یکایک احساس ہوا کہ سڑک خالی ہے دور تک سڑک خالی نظر آ رہی تھی جگہ ٹاکیز کے اس راہ میں سب سے پرشور مقام تھا بند تھا اور بالکل خاموش اس کی پیشانی پر خاصے دنوں سے جو ایک جھنڈا سا کھڑا تھا اور جس پر کانن بالا کی مورت مسکراتی رہتی تھی وہ بیچ سڑک پر گرا پڑا تھا کانن کی تصویر پھٹ چکی تھی اور دور تک اینٹیں بکھری پڑی تھیں یار غلطی ہو گئی سریندر نے آہستہ سے کہا آنا نہیں چاہیے تھا پھر خاموش چلنے لگے شام گہری ہوتی جا رہی تھی اور دور تک کوئی آدمی نہیں تھا بس اینٹیں ہی اینٹیں اس نے خوف و حیرت سے ان بکھری اینٹوں کو دیکھا اتنی اینٹیں تھیں ویاسپور میں چلتے چلتے وہ میرٹھ دروازے پر آئے آگے سیدھی راہ پر کھڑکی بازار تھا جو بند پڑا تھا اور بے چراغ تھا یہ وہ راستہ تھا جو ہندوؤں کے محلوں میں جا لگتا تھا برابر میں ایک گلی چلی گئی تھی جو مسلمانوں کے محلے میں جاتی تھی اس دوراہے پر دونوں ٹھٹکے دونوں نے ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے دیکھا اور الگ الگ راستے پر چل پڑے ذاکر کچھ سنا تو نے باہر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے جی اس نے بدقت جنگل سے واپس ہوتے ہوئے امی جان کو دیکھا جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آواز میں سخت گھبراہٹ تھی وہ اٹھ کر کھڑکی تک گیا ایک پٹ کھول کر باہر نظر ڈالی جلسہ گاہ درہم برہم تھی شامیانہ گرا پڑا تھا کناتے کہیں کھڑی رہ گئی تھیں کہیں جھک گئی تھیں شامیانے کے ایک کونے سے دھواں اٹھ رہا تھا بھگدڑ پڑی ہوئی تھی کچھ بھاگ رہے تھے کچھ سر پھٹول کر رہے تھے اس نے کھڑکی بند کی اور واپس آیا بڑبڑایا بکواس اے ہے میں تو سوتے سے اچھل پڑی قیامت مچی ہوئی تھی پھر ٹھائے سے آواز آئی میرا دل دھک دھک کرنے لگا اب تک کر رہا ہے میں نے تیرے باپ کو آواز دی کہ اجی میں نے کہا کہ سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو وہ بڑبڑائے کہ یہ بدبخت کسی بھلے مانوس کو سونے دیں گے میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگے ہے کہ گولی چلی ہے بڑبڑانے لگے کہ اب یہاں یہی ہوگا میں نے کہا کہ کوئی بات ہو تو یہ بڑبڑا کے رہ جاتے ہیں کسی نے فائر کر دیا ہوگا کوئی ایسی بات نہیں ہے جلسوں میں آج کل یہی ہوتا ہے اے بیٹے ایسے گولیاں چلیں تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا آپ جا کے اطمینان سے سوئیں تجھے یقین نہ آئے گا میں تو اندر سے ہل گئی ہوں امی کچھ نہیں ہوتا آپ جا کے سوئیں امی کو جیسے تیسے رخصت کر کے اس نے ایک مرتبہ پھر کھڑکی کھول کر باہر نظر ڈالی مجمع منتشر ہو چکا تھا گرے ہوئے شامیانے کے ساتھ جلسہ گاہ خالی پڑی تھی اور سارے بلب اسی طرح جل رہے تھے شامیانے کے جس کونے سے پہلے بہت دھواں اٹھ رہا تھا اب وہاں دھوئیں کی صرف ایک لکیر سی اٹھ رہی تھی جلتی روشنی میں اجڑی پجڑی خالی پڑی جلسا گاہ کو وہ دیر تک تکتا رہا وہ ایک لمبا سفر کر کے آیا تھا اور اب اپنے زمانے میں سانس لے رہا تھا